نفس کا ہم کو تو گوارا ہی نہ تھا نفس کا ہم کو تو گوارا ہی نہ تھا تزکیا نفس کا ہم کو تو گوارا ہی نہ تھا صحبت شیخ بنا اور کوئی چارہ ہی نہ تھا تزکیہ نفس کا ہم کو تو گوارا ہی نہ تھا صحبت شیخ بنا اور کوئی چارہ ہی نہ تھا تزکیہ نفس کا ہم کو تو گوارا ہی نہ تھا ہم ادھر سوچتے رہتے تھے کہ باطن بن جائے ہم ادھر سوچتے رہتے تھے کہ باطن بن جائے اور ظاہر کو ادھر ہم نے سوارا ہی نہ تھا اور ظاہر کو ادھر ہم نے سوارا ہی نہ تھا ہم ادھر سوچتے رہتے تھے کہ باطن بن جائے اور ظاہر کو ادھر ہم نے سوارا ہی نہ تھا پہلے ظاہر بنتا ہے پھر باطن بنتا ہے پہلے جسم بنتا ہے اس کے بعد روح آتی ہے ہم لوگ پہلے روح کو لانا چاہتے ہیں ہم ادھر سوچتے رہتے تھے کہ باطن بن جائے اور ظاہر کو ادھر ہم نے سوارا ہی نہ تھا صحبت شیخ بنا اور کوئی چارہ ہی نہ تھا مجھ سا بے درد بھلا ان پہ نہ مرتا کیسے ہر آدمی اس کا رخ اپنے مربی اور مسلح کی طرف کرے جس سے جس کو محبت ہے مجھ سا بے درد بھلا ان پہ نہ مرتا کیسے میرے مرشد سا کوئی درد کا مارا ہی نہ تھا میرے مرشد سا کوئی درد کا مارا ہی نہ تھا مجھ سا بے درد بھلا ان پہ نہ مرتا کیسے میرے مرشد سا کوئی درد کا مارا ہی نہ تھا میرے مرشد سا کوئی درد کا مارا ہی نہ تھا اور غزل کا ایک شیر دیکھیے کہ جیت کے ایک نئے رخ سے میں آگاہ ہوا جیت کا نیا رخ ملازہ کیجیے کہ جیت کے ایک نئے رخ سے میں آگاہ ہوا تم سے پہلے تو میں دل اصل میں ہارا ہارائی تم سے پہلے تو میں دل اصل میں ہارا ہی نہ تھا جیت کے ایک نئے رخ سے میں ہوا تم سے پہلے تو میں دل اصل میں ہارا ہی نہ تھا تم سے پہلے تو میں دل اصل میں ہارا ہی نہ تھا اور مفتا سماج کیجیے کہ شیخ سے عشق تیرا خود پہ ہے احسان تائب شیخ سے عشق تیرا خود پہ ہے احسان تائب شیخ سے عشق بنا تیرا گزارا شیخ سے عشق بنا تیرا گزارا تھا شیخ سے عشق تیرا خود پہ ہے تائب شیخ سے عشق بنا تیرا گزارا ہی نہ تھا تزکیا نفس کا ہم کو تو گوارا ہی نہ تھا صحبت شیخ بنا اور کوئی چارہ ہی نہ تھا غزل دیکھیے حالات حاضرہ میں اس کا عنوان ہے میرا دشمن بہت سیاح ہے اگر آپ سیاحے ہیں تو اس دشمن کا پتہ لگا لیں میرا دشمن بہت سیانا ہے دشمنی بھی اسے نبھانا ہے دشمنی بھی اسے نبھانا ہے دوست کا روپ بھی بنانا ہے کچھ تو دنیا کو بھی دکھانا ہے میرا دشمن بہت سے آنا ہے میرا دشمن بہت سے آنا ہے دشمنی بھی اسے نبھانا ہے دوست کا روپ بھی بنانا ہے کچھ تو دنیا کو بھی دکھانا ہے میرا دشمن بہت سے آنا شفقتن ہم کو ڈھیل بھی دینا شفقتن بلا دا کیجیے شفقتن ہم کو ڈھیل بھی دینا وقت پر ڈور کھینچ بھی لینا شفقتن ہم کو ڈھیل بھی دینا وقت پر ڈور کھینچ بھی لینا کتنا کسبل ہے آزمانا ہے میرا دشمن بہت سے آنا ہے